پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ویل ہے ان کے لیے جو ناپتول میں کمی کرنے والے ہیں یہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا مال لے لیتے ہیں اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ ایک روز دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں بڑے سخت دن میں جس دن سب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے یاد رکھو کہ بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہوگا اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے ایک لکھا ہوا دفتر ہے آج کے دن ان جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے جو لوگ روز جزا کا انکار کرتے ہیں اور اس کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو حد سے گزر جانے والے گناہ کار ہیں جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے افسانے ہیں نہیں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے یاد رکھو انہیں روز قیامت پروردگار کی رحمت سے محجوب کر دیا جائے گا پھر اس کے بعد یہ جہنم میں جھونکے جانے والے ہیں پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ ہے جس کا تم انکار کر رہے تھے یاد رکھو کہ نیک کردار افراد کا نام امال الی میں ہوگا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے ایک لکھا ہوا دفتر ہے جس کے گواہ ملائکہ مقربین ہیں بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے تم ان کے چہروں پر نعمت کی شادابی کا مشاہدہ کرو گے انہیں سربب مہر خالص شراف سے سیراب کیا جائے گا جس کی مہر مشکی ہوگی اور ایسی چیزوں میں شوق کرنے والوں کو آپس میں سبقت اور رغبت کرنی چاہیے اس شراب میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بارگاہ بندے پانی پیتے ہیں بے شک یہ مجرمین صاحبان ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اشارے کنائے کرتے تھے اور جب اپنے اہل کی طرف پلٹ کر آتے تھے تو خوش و خرم ہوتے تھے اور جب مومنین کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ سب اصلی گمراہ ہیں حالانکہ انہیں ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا تو آج ایمان والے بھی کفار کا مذہبہ اڑائیں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اب تو کفار کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل رہا ہے